السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فائیو زیرو فور اور یہ سبق بھی ٹو ان ون ہے دھیان سے سنیے عن عمران بن حسين رضي الله الله عنهما قال قال رسول صلى الله عليه وسلم يستطيع يعمل كل يوم مثل عملا قالوا يا رسول الله ومن يستطيع أن يعمل في كل يوم مثل أحد عملا قال كلكم يستطيعه قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال سبحان الله أعظم من أحد والحمد لله اعظم من احد ولا الا اللہ اعظم من احد واللہ اکبر اعظم من احد الحدیث رواہ الطبرانی اب ترجمہ سنیے اور جو میں پڑھا ہوں اس کو پڑھ لیجئے تو ایک ایک جملے پر آپ کو احت پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا میں نے پڑھا مجھے مل گیا آپ پڑھو گے آپ کو ملے گا ترجمے کے ساتھ میں جو پڑھاؤں پڑھ لیجئے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص ہر روز اوہد پہاڑ کے برابر عمل نہیں کر سکتا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد کے بڑا عہد پہاڑ کے برابر کون عمل کر سکتا ہے اور وہ بھی روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے تو یہ حضور نے خالی ان کو نہیں کہا ہے یہ مجھے اور آپ کو بھی کہا ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کہا ہے ہم سب کر سکتے ہیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا عمل ہے تو آپ نے فرمایا پڑھیے میرے ساتھ سبحان اللہ کا ثواب اوہد پہاڑ سے بڑا ہے الحمد کا ثواب اوہد پہاڑ سے بڑا ہے لا الہ الا اللہ کا ثواب اوہد پہاڑ سے بڑا ہے اور اللہ اکبر کا ثواب اہد پہاڑ سے بڑا ہے یہ حدیث تبرانی میں ہے دیکھیے میں نے پڑھ لیا مجھے اہد پہاڑ سے زیادہ کے برابر ثواب اللہ نے ہمیں مجھے دے دیا میرے کھاتے میں آ گیا آپ بھی پڑھیے سبحان اللہ یہ آپ نے پڑھا آپ کو بھی مل گیا الحمد للہ آپ نے پڑھا آپ کو بھی مل گیا لا الہ الا اللہ یہ آپ نے پڑھا آپ کو بھی مل گیا اللہ اکبر یہ آپ نے پڑھا یہ آپ کو بھی مل گیا کتنی بڑی چیز ہے اس لیے اس یہ تبرانی میں ہے اس استحزار کے ساتھ آپ جو ہے اس کو پڑھتے رہیے اللہ تعالی ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر استحزار کے ساتھ پڑھنے کا اللہ تعالی ہمیں ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین آمین سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور ایک بات یہ بتا دوں کہ اوہد پہاڑ کیا آپ نے مثال دی ہے کہ پہاڑ سامنے ہوتا تھا تو اسے اور بڑا پہاڑ ہے وہ پانچ کلو میٹر کا پہاڑ ہے وہ پانچ کلو میٹر پورا پہاڑ یوں گھومو تو پانچ کلو میٹر لگتے ہیں اور یہ عہد پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے تھے تو دیکھ کر ایک جملہ کہتے تھے عہد ہم سے محبت کرتا ہے ہم عہد سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جب بھی آپ کو ہمیں توفیق دے تو عہد پہاڑ کی طرف دیکھ کر یہ جملہ ضرور کہہ دینا کہ عہد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم عہد سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے مقدر فرمائے اور آسان فرمائے اور ہر مسلمان مرد و عورت کو اللہ تعالی وہاں عافیت کے ساتھ پہنچائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین